پر جہاں اٹھارہ لکھا ہے نا ان کے اوپر اٹھارہ لکھا ہے جہاں ما حرم اللہ مل گیا ہے سفا کون سا ہے سفا دو سو پانچ ہے سفا دو سو پانچ قل ما حرم ربكم عليكم تصے تشركوا به شيئا اگر آؤ پڑھتا ہوں میں وہ چیزیں جو حرام کر دی ہیں تمہارے رب نے آدھ تم اللہ تشرکو کو بھی شیا لازم ہے تم پر یہ کہنا شریف کرو تم ساتھ کسی چیز کو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو اور نہ قدر کرو اپنے اولادوں کو تنگستی کی وجہ سے ہم روزیاں دیتے ہیں تمہیں اور انہیں اور نہ قریب جو بدکاری جو ظاہر اور وہ جو چھپی ہیں اور نہ قتل کرو نہ حرام کر دیا اللہ نے مگر شریف طریقہ سے جو وصیت کرتے ہیں تمہیں ساتھ اس کے ساتھ سے تم سمجھ لو اور نہ قریب جو مالے جاتے ہیں مگر اس طریقے پر جو یہ بہتر ہے ہر سے پہنچے وہ اپنی جوانی کو اور پورا کرو بھرتی اور توڑ کو انصاف کے ساتھ نہیں مکلف کرتے ہم کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب کچھ کہو تو انصاف کرو اور اگر تو ہو گئے وہ دا قربہ اور اللہ کے معاہدے پورے کرو دال قبطہ بھی لعلکم تذکرون من طلب کرواگا فراطی ان انہاگا عقائد کا بیان فرمایا اعمال کا بیان فرمایا احکام کا بیان فرمایا سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وہ انہاگا فراطی مستقیمہ یہ میری مستقیم راہ ہے معلوم ہوا کہ سراط مستقیم بعد اوقات پورے مذہب اسلام کو بھی کہا جاتا ہے اب آ جاؤ پیچھے بعض علماء نے سراط مستقیم سے پورا پرانے بھی لیا ہے کتاب اللہ وہ سمجھ رہے ہو کتاب اللہ مراد لی اللہ کا پرانے پاک یہ سارا سراط مستقیم ہے بعد علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک سے اپنا سراط مستقیم سے مراد مطلق حق کیا مراد ہے مطلق حق کتنی قول ہو گئے چار پہلا قول کیا تھا توحید فل عبادت و دعا دوسرا قول پورا مذہب اسلام تیسرا قول قرآن پاک چوتھا قول مطلقن حق پانچواں قول یہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام مراد ہے اخراط المستقیم سے مراد کون ہے اور چھٹا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہے یہ بھی قول کیا ہے بعض علماء نے لیکن تمام اقوال جو ہیں ان کا معال اور نتیجہ ایک ہے معال اور نتیجہ چونکہ خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرنے والے تھے ان کا اتباع گویا کس کا اتباع ہے قرآن کا اور قرآن سارے کا سارا حق کا ہے تو اس کا قرآن کا اتباع حق کا اتباع ہے کچھ سمجھ آیا ہے اور قرآن جو ہے وہ مذہب اسلام پر مشتمل ہے قرآن پر جس نے عمل کر لیا اس نے اسلام پر عمل کر لیا اور جب اسلام پر عمل کرے گا تو توحید سلی عبادت و دعا پر خود بخود عمل کرے گا سمجھ رہے ہو ان تمام اقوال کا معال اور نتیجہ جو ہے وہ سب ایک بنتا ہے بظاہر اگر سے مختلف ہے سمجھ لیجیے بات اب لفظ فراق الدینہ انعمتا سراط الدینہ یہ منصوب ہے یہ اسرات المستقیم سے بدل بن رہا ہے کیا بن رہا ہے بدل بن رہا ہے اس سے سمجھا اور بدل بنانے کا مقصد کیا ہے بدل بنانے کا مقصد ہے کہ اسرات المستقیم کی مزید وضاحت ہو جائے کیا ہو جائے ہاں ہمیں راہ رات پر چلا وہ رائے راست کون سا ہے اللہ دینا انعام تعلیم جن پر تیرا انعام ہے ان والا راستہ جو کچھ وضاحت ہوگی نا اس کی یہ وضاحت کرنے کے لیے آیا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے اس کی تشریح اللہ نے اور جگہ پر سورہ نصا میں فرما دی ہے فلا کا مال انعام اللہ علیہ مین النبی و صدیقینہ و شہدائے وہ حافہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کر لیے اور صدقے دینے کی عادت بنا لی جہاد کیا تو وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہے یا اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا مین النبیین انبیاء امبیائے و صدیقین اور صدیقین اور شہدا اور عام نیک لوگ یہ چار جماعتیں ہیں یہاں وہی مراد ہیں سیدنا ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی وضاحت فرمائی ہے کہ منعم ہم یہ چار جماعتیں ہیں جن کا یہاں ذکر ہے اور ان کے راستے پر چلنے کی درخواست کی گئی ہے اب یہ ایک سوال ہے مرزائیوں کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر منعم علیہم کے درجات حاصل کرنے کی درخواست کی گئی ہے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے ان کے درجات حاصل کرنے کی کیا کی گئی ہے درخواست کی گئی ہے تو منام علیہ میں سے پہلی جماعت کون ہے کرام معلوم ہوا ان کی درجے حاصل کرنے کی درخواست کی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں نبوت دے تو اگر نبوت جاری نہ ہوتی تو درخواست کرنے کا چیمان معلوم ہوا کہ نبوت ابھی آگے چل رہی ہے نبوت ابھی آگے سن رہے ہو اس آیت کے اندر ان چار جماعتوں جماعت کون سی ہے کرام کی تو معلوم ہوا نبیوں کے درجے حاصل کرنے کی درخواست کی گئی ہے کہ ہمیں نبی بنا تو معلوم نبوت جاری ہے تو اللہ نے یہ اس بات کی اجازت دی ہے اگر نبوت بند ہو چکی ہوتی تو اللہ درجات حاصل کرنے کی دعا کی اجازت نہ دیتے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر درجات حاصل کرنے کی دعا نہیں ہے اس آیت کے اندر ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی درخواست ہے سمجھ رہے ہو یہ مغالتا ہے کہاں سے تم نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں کے درجات حاصل کرنے کی دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ جن پر تیرا انعام ہے ان کا درجہ ہمیں نصیب فرما کون سا لگتا ہے جو درجات حاصل کرنے پر دلالت کر رہا ہے یہاں تو اتباع کی درخواست ہو رہی ہے کس کی درخواست ہو رہی ہے سراط ہاں۔ المستقیم ہمیں راہ راست پر قائم رکھ ان لوگوں کے راستے پر قائم رکھ جن پر تیرا انعام ہے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں قائم رکھ ان لوگوں کے اتباع کی درخواست کی گئی ہے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی درخواست کی گئی ہے درجات حاصل کرنے کی درخواست نہیں کی گئی بات سمجھیے اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے سمجھ بات آگے ہے غیر المقوب علیہم غیر المقوب علیہم ولالین سمجھا سی جو غیر المقوب علیہم القالین جو ہے یہ اللہ دین المتا علیہم مجرور ہے نا جی چاہے وہ مضافل ہے نا سراج کا تو غیر بھی چاہے مجرور ہے یہ بدل بن رہا ہے اللہ دین انتا علیہم سے اور یا اس کی صفت ہے دونوں بنا سکتے ہو بدل بھی بنا سکتے ہو بدل بناؤ گے تو مانا ہوگا یعنی نہ ان لوگوں کی راہ جو ناراضگی کی گئی ان پر اور نہ گمراہ سمجھ رہے ہو غیر المغضوب غیر الوالین الین معطوف ہے المقبوب علیہ کس پر معطوف ہے اور لا جو ہے یہ تاکید کے لیے زائدہ ہے جس طرح آج پڑھا ہے ما کل تم ترون رون انگشال سم حکم ولا ابسار حکم ولا جلود حکم یہ لا لا جو تھا میں نے اس کا معنی نہیں کیا تھا یہ زائدہ ہے یہ قانون ہے کہ ماتو ماتو والے جب منفی ہوتے ہیں نا تو یہ لا بادوں کا تاکید کے لیے ساتھ لگا دیتے ہیں تو یہ غالین جو ہے یہ معطوف ہے کس پر المغضوب علیہم پر اور یہ لا جو ہے یہ غیر کی تاکید کر رہا ہے تو غیر جو پہلے آیا ہے نا اس کی تاکید کے لیے آیا ہے غیر و غیر وغیر اصل میں لفظ یہ تھا غیر المغضوب علیہم وغیر غیر مغضوب اور غیر ظالم سمجھ رہے ہو وہ غیر اللہ سے تعبیر کیا گیا یہ تاکید کر دی گئی ہے اس کی یہ نفی کی تاکید ہے بات سمجھیے حضرت پہلی بات تو یہاں جو سمجھنی ہے کہ غضب جو ہے نا لفظ غضب غضب کا معنی ہوتا ہے سوران نفس سے کیا معنی ہوتا ہے دل کا بھڑکنا نفس کا ہی جان پیدا ہونا اور بھڑکنا کیوں ارادت انتقام بدلے لینے کے ارادے سے بدلے لینے کے ارادے سے نفس کا بھڑکنا اور جوش مارنا اس کو کیا کہتے ہیں غضب اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غضب کی نسبت ہے کہ اللہ کا نفس تو نہیں ہے اللہ کا اللہ کا دل ہے اللہ کا نفس ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف غضب کی نسبت کس طرح کی گئی ہے اس لیے اس کے جواب کر رہا ہوں ذرا سمجھ لو آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ آپ میری طرف توجہ فرماؤ بزرگو توجہ فرماؤ ذرا قیمتی بات ہے افعال قلوب کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے کیا کہا میں نے افعال قلوب کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو ان کے مبادی مراد نہیں ہوتے بلکہ منتحاط مراد ہوتے ہیں افعال قلوب کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو ان کے مبادی مراد نہیں ہوتے بلکہ منتحاط غایات مراد ہوتی ہیں اب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں مثلا رحمت ہے اب رحمت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی رحمت کس کو کہتے ہیں شرط تہذیب میں تم نے پڑھا ہے رقت القلب نہیں پڑھا تم نے ہاں؟ شرط تہذیب سے پڑھنے لگے ہو دل کا نرم ہونا رحمت کا مانا رقط القلب دل کا نرم ہونا تو سی ہے وہ رکت جو احسان تک پہنچا دے کہاں تک پہنچا دے گے کہ پھر دل نرم ہوگئے اور پھر انسان احسان کرنے لگ جائے اب اللہ کی طرف جب رحمت کی نسبت ہوگی تو اس کا جو مبدا ہے رکت القلب یہ مراد نہیں ہوگا یہ مراد اور جو غالب ہے توف الاحسان وہ مراد ہوگا اللہ پاک رحمت کرتا ہے کیا مانا اللہ احسان کرتا ہے رحمت کرتا ہے یعنی اللہ پاک کیا کرتا ہے احسان کرتا ہے مبدا مراد نہیں ہوگا ابتدا مراد نہیں ہوگی رکت القلب والی بلکہ کیا مراد ہوگی غایت مراد ہوگی احسان والی سمجھ آیا ہے اسی طرح جتنے افعال قلوب ہیں ان کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو مبادی مراد نہیں ہوتے بلکہ منتحاط اور غایات مراد ہوتے ہیں اب یہاں غضب کی نسبت ہے تو غضب کی جب نسبت ہوگی اللہ کی طرف تو اس کا جو مبدہ ہے سوران النفس وہ مراد نہیں لیں گے فوراً نس مراد بلکہ کیا مراد لیں گے ارادہ کل انتقام کیا مراد لیں گے ارادہ غاز مراد لیں گے کل انتقام بات ہو رہی ہے یہ حضرت جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ مذہب ہے متاخرین کا کن کا متاخرین کی رام کا مذہب ہے اس کو کہتے کو کہتے ہیں معولہ کیا کہتے ہیں اور میرا من تعویل کرنے والا یہ فرقہ تعویل کرنے والا ہے اس نے غضب کے معنی کے اندر کیا کی ہے تعویل کی ہے اور یہ معنی نکالا ہے جو میں نے بتایا ہے آپ اور متقدمین علماء کرام یعنی صحابہ کرام تابعین تبا تابین ایم اربا ان کا مذہب یہ ہے کہ ان باتوں میں کوئی تعویل نہیں بس نؤمن و بہی ولا نسال و کیفیت ہی نو بہی اللہ سلامہ کیفیت یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ غضب کرتا ہے ناراض ہوتا ہے باقی اس کی کیفیت کیا ہے اس میں ہم داخل نہیں ہوتے المان و سمت تصوید ہو ایمان لے آنا اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ کے حوالے اللہ آپ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کو سمجھ رہے ہو اس لیے ان حضرات کو کہتے ہیں مفو واہ کیا کہتے ہیں ہے تفویض کرنے والا جو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے بات آگے ہے حضرت زلال کا معنی عرض کروں زلال کا معنی ہماری زبان میں تو ہوتا ہے نا گمراہی ہم معنی کیا کرتے ہیں گمراہی لیکن یہ مخصوص معنی ہے حقیقت زلال جو ہے اتنا عام لفظ ہے کہ شرک سے لے کر مکرو تنظیحی تک شرک سے لے کر ہر چیز کو کیا کہتے ہیں دلال کہتے ہیں شرک کو بھی دلال کہتے ہیں کفر کو بھی دلال کہتے ہیں اور کیا نام ہے اپنا حرام کو بھی مکرو تحریمی کو بھی مکرو تنظیحی کو بھی دلال کہتے ہیں شرک سے لے کر مکرو تنظیحی تک ہر کام غلط کو کیا کہتے ہیں دلال اسی طرح دین سے لے کر دنیا تک دین کی غلطی ہو دنیا کی غلطی ہو سب پہنچا کہتے ہیں دلال کہتے ہیں علماء نے فرمایا ہے لہو ارزن عرید سمجھا اس کا بڑا چوڑا میدان ہے سمجھا یہ دلال کا میدان جو ہے یہ بڑا وسیع میدان ہے دینی غلطی کو بھی زلال کہتے ہیں دنیاوی غلطی کو بھی زلال کہتے ہیں حرام کو بھی دلال کہتے ہیں مکرو تحریمی تنظیحی کو خلاف ادب کو بھی دلال کہتے ہیں سمجھ رہے ہو قرآن پاک میں آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے زلیخا کے بارے میں اس کی سہیلیاں کہتے ہیں ان نہ فی ضلال مبین سمجھا تو یہاں ضلال سے مراد یہاں غلطی ہے انشاءاللہ آئے گی اب یہ اعتراض حل ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین ان ابانا اب یہاں اگر دلال کا معنی وہی کریں جو ہمارے اندر مشہور معروف ہے گمراہی تو نبی کو گمراہ کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے باللہ من احمدالے کا یہاں دلال کا معنی گمراہی نہیں ہے یہاں دلال کا معنی غلطی کیا معنی ہے دنیا کے ایک مسئلے کے اندر ہمارے والد جو ہیں وہ غلطی پر ہیں تو وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو مقدم کرتے ہیں ہمیں پیچھے کرتے ہیں اس میں ان کو غلطی لگی ہوئی ہے ایک دنیاوی مسئلہ ہے جس کے اندر وہ زلال کل بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اسی طرح قرآن میں آیا ہے پڑھیں گے ان شاء اللہ کا والن فہدا اب یہاں اگر غالن کا معنی وہی کیا جائے کہ پایا تھا تو جو گمراہ پھر ہدایت دی ہے یہ معنی تو غلط ہے آپ تو پیغمبر تھے اور پیغمبر کبھی گمراہ نہیں ہوتا از اول تا آخر وہ فراہ راست پر ہوتا ہے یہاں انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو مانا آئے گا کہ پایا تھا آپ کو بے خبر از شریعت پس رہنمائی فرمائی ہے شریعت کی ظالم کا مانا کیا ہے بے خبر از شریعت آپ کو شریعت کی خبر نہیں تھی اللہ نے وہی کر کے شریعت کی آپ کو اطلاع دے دی ہے تو زلال جو ہے حضرت اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے یہ صرف گمراہی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا دنیا کی غلطی دین کی غلطی پھر دین کی غلطی خواہ حرام ہو خواہ مکرو ہو خواہ شرک ہو خواہ کفر ہو سب کا سب جو ہے وہ زلال کے نیچے داخل ہے بات ہے نہیں اب آخری بات ہے کہ المقوب علیہم اور الزالین سے مراد کون لوگ ہیں ایک حدیث آتی ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم نے فرمایا ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الظالین سے مراد نسارا المغضوب سے مراد کون ہے یہود اور الظالین سے مراد کون ہے نصارہ اصل میں یہ اصطلاح پرانے پاک سے نکلی ہے یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا با سب با بے غذا بن علا ان پر اللہ کا غضب بالا ہے غضب نازل ہوا تو اس اس لفظ سے نکالا گیا کہ مغضوب علیہ سے مراد کون ہے یہود ہے اور نصارہ کے بارے میں آیا ہے فضلو و ازلو کثیرہ ذلو و ازلو کثیرہ خود بھی گمراہ ہوئے اور گوتم کو گمراہ کیا انہوں نے یہاں سے نکالا گیا کہ ظالم سے مراد کون ہے نصارہ ہے بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا دیگر مفسرین نے جو فرمایا ہے کہ مغضوب علیہ سے یہود اور ظالم سے مراد کون ہے نصارہ ہے یہ بطور تمثیل ہے بطور حسر کے طور پر نہیں فرمایا کہ مغضوب علیہ سے صرف یہود مراد ہیں اور کوئی مراد نہیں ظالم سے فقط نصارہ مراد ہے اور کوئی مراد نہیں نہ بلکہ آپ نے مثال دی ہے کہ مغضوب علیہم کی ایک مثال جو اس وقت موجود ہے وہ یہود ہیں اور ظالم کی اس وقت مثال جو موجود ہے وہ کون ہے نصارہ ہے آپ نے ان کی ایک مثال پیش فرمائی ہے اور حسر نہیں فرمایا کہ پوری دنیا میں ہر دور کے اندر مغضوب علیہم فقط یہود ہیں اور کوئی نہیں اور ظالم فقط نصارہ ہیں اور کوئی نہیں سمجھا سکتے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 تعالیٰ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی ہے سورت الباقارہ شروع کر رہے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو سورت الباقارہ کیوں کہتی ہیں ہے یہ تسمیت القلے میں اسم الجز کے قبیلے سے ہے تسمیت الکلے اسم الجز اس سورت کے آٹھویں رقو میں آ رہا ہے اس قال انسال قوم ہی اللہ حجام ان تذبحوا بخو تو وہاں لفظ بقرہ آ رہا ہے آٹھویں رقو میں تو وہ چونکہ اس سورت ساری سورت کا ایک جد ہے اس جد کو اٹھا کے ساری سورت کا نام بنا دیا گیا اس ساری سورت کو سورت البقرہ کہتے ہیں مفسرین کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سورت کو سورت البقرہ سورت النساء سورت عال عمران یہ اس طرح بولنا جائز ہے یا نہیں اس طرح بولنا جائز ہے یا نہیں ایک طرفہ مفسرین کرام رام کا اس طرح ہے کہ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے سورت البقرہ کہنا جائز بلکہ کہا جائے سورت التی تج کرو فی حل اب سورت التی تج کرو فی حل بقرا وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے سورت التی یوز کرو فیحا آل عمران وہ سورت جس میں آل عمران کا ذکر آئے گا یوں کہا جائے اور یوں نہ کہا جائے سورت آل عمران سورہ نثار سمجھا سورت المائدہ نہ کہا جائے بلکہ کہا جائے سورت الفیع ترفی حل مائدہ بہت سارے مفسرین اس طرف چلے گئے لیکن جمہور مفسرین محققین سارے اس طرف ہیں کہ سورت البقرہ سورت المائدہ یہ کہنا جائز ہے بلکہ صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نام منقول ہے امام بخاری علیہ رحمت نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے کتاب تفسیر کے اندر مستقل باب باندھا ہے اس مسئلے پر کہ اس طرح کہنا جائز ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم اور صحابہ کرام سے خود منقول ہے بہرحال جو کلمہ کہنا استعمال کرنا جائز ہے جمہور کا مسئلہ مطلب یہی ہے یہ فائدہ ختم ہو گیا دوسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمدی شریف کے اندر یہ حدیث ہے مستدرک حاکم میں بھی ہے مفلد احمد میں بھی ہے آپ نے فرمایا ان شعین سنامن و ان سنام القرآن الباپارا ان لکل شعین سنامن و ان سنام القرآن الباپارا ہر شہر کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اونچا حصہ ہوتا ہے اور قرآن پاک کا اعلیٰ اور اونچا حصہ سورہ باپارا ہے ان لکل شعین سنامن و سنام سینام القرآن الباپارہ ہر شہر کا ایک اعلیٰ عرصہ اور اونچا حصہ ہوتا ہے اور سورہ بقرہ کا اونچا حصہ سورہ پورے قرآن کا اونچا حصہ کیا ہے بلکہ ایک اور حدیث کے اندر تو اس کو فستاد بھی کہا گیا ہے خیمہ فستاد کا معنی خیمہ جس طرح خیمہ اپنے اندر بیٹھنے والوں کو محیط ہوتا ہے احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے اس صورت نے بھی پورے قرآن کو احاطہ کیا ہوا ہے چونکہ اس صورت کے اندر ارکان خمسہ اسلام کے جو ہیں توحید رسالت نماز روزہ حج زکات اس کا بھی بیان ہے صورت کے اندر اسی طرح احکامات جو ہیں ان کا بھی ذکر ہے نکاح طلاق عدت ان کا بھی ذکر ہے اور اسی طرح حدود اور کساس وغیرہ ان کا بھی اس صورت کے اندر ذکر ہے اس کے علاوہ بھی احکامات اور سارے اس کے اندر مسائل آ گئے ہیں تو چونکہ پورے قرآن پاک کے مسائل اس صورت کے اندر موجود ہیں اس لیے اس صورت کو بعض روایات میں کیا فرمایا گیا فستاد مانا خیمہ یہ بمنزل خیمے سے ہے کہ پورے قرآن پاک کے مسائل کو یہ محیط ہے سمجھ رہے جی؟ بلکہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر آیا ہے آپ نے فرمایا کہ سورہ باقارہ پڑھا کرو کہ اس کا لینا جو ہے یہ برکت ہے اور باطل پرست لوگ اس کو قبول نہیں کر سکتے سمجھا کیونکہ اس کے اندر نیل مسائل ہیں نا سارے توحید رسالت سب کچھ اس کے اندر بیان ہے یہ تو میں نے اس کے فضائل عرض کیے ہیں اب اس کا رقط عرض کر رہا ہوں مقبل کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ رقط بھی سن لو چار قسم کے ربط عرض کرنے ہیں پہلا ربط ہے اسمی کون سا ربط ہے اسمی نام کو نام کے ساتھ یہ صورت حضرت نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ کے اندر کہاں نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ کے اندر یہ پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی ہے اور مدینہ منورہ کے اندر یہودی زیادہ تر آباد تھے مدینہ منورہ کے اندر بھی اور ارد گرد بھی سمجھا اور یہود جو تھے وہ گائے کی عبادت کیا کرتے تھے کس کی گائے کی عبادت کیا کرتے تھے تو سامری نے بچڑا بنایا تھا آگے آئے گا پڑھیں گے انشاءاللہ انہوں نے عبادت کی خود فرعون بھی عبادت کروایا کرتا تھا گائے کی اور بلکہ عرب بھی گائے کی عبادت کیا کرتے تھے اس کے بعد آئے گی سورہ آل عمران اس کے اندر روح سخن جو ہے وہ منا نسارا کی طرف ہے نسارا جو تھے وہ عمران کی اولاد کی عبادت کیا کرتے تھے ہم جب بی بی مریم علیہ السلام کو خدا سمجھتے تھے اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوتی تھی اس طرح بعد کے بزرگوں کی بھی تو آل عمران کی عبادت وہ زیادہ تر کیا کرتے تھے <coughs> سورہ باقارہ کے اندر روح سخن کس طرف ہے یہود کی طرف اور آل عمران کے اندر روح سخن کس طرف ہے نصارہ کی طرف ہے اس طرح ان دو صورتوں کے اندر حقوق اللہ کا بیان ہے حقوق اللہ کے بعد باری آتی ہے حقوق العباد کی اس وقت کے لوگ جس طرح حقوق اللہ جو ہے تلف کر رہے تھے اس طرح وہ لوگ حقوق العباد کی بھی تلفی کرتے تھے خاص طور پر صنف نازک عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا سمجھا ان کی حق مہر وغیرہ ادا نہ کرنا نسخہ کا خرچہ ادا نہ کرنا طلاق دے دینا اور عزت کو لمبے کرتے رہنا اس طرح کے مسائل تھے تو اب کیا ہے خلاصہ کس طرح ہے رب کس طرح بنے گا ایا کا نبودو و ایا کا فاتحہ میں آیا ہے یا کا ناب و یا کا یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے صرف کچھ سے مدد مانگتے ہیں ولا نہ آبود القاراتا کما فال الہود ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح یہودی کرتے ہیں ولا نہ آبود اعلی عمران اور ہم آل عمران کی عبادت بھی نہیں کریں گے جس طرح نسارا کرتے ہیں بنوتی حقوق النساء کام اور ہم عورتوں کے حقوق پورے ادا کریں گے سور نساء آ گئی فن علینا ما من سمائے مہربانی کر ہمارے اوپر برکات دینیا یا دنیا بھی اس سورت مائدہ تک ربط ہو گیا نام کا نام کے ساتھ سمجھ آیا ہے نام دو و عیا کا سر تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت سر تو اس سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد ولا نابود باقاعہ ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہودی کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ آ گئی ولا نابود آل عمران کا مافال نصارہ اور ہم آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرتے جس طرح نصارہ کرتے ہیں سورہ سورہ آل عمران آ گئی بنو ادبی حقوق نسائے کاملتن ہم عورتوں کے حقوق پورے ادا کریں گے یہ سورہ نسا آ گئی تو انزل علینا معاہدہ من سمائے ہمارے اوپر معاہدہ نازل فرما آسمان سے برکات نازل فرما یہ سورہ معاہدہ یہ اسمی رب جو ہے یہ سورہ معاہدہ تک میں نے عرض کر دیا ہے بات لیجیے یہ اسمی رب تھا اب مانوی ربط شروع کر رہا ہوں مانوی ربط پہلا کیا ہے پہلا مانوی رب حضرت یہ ہے کہ ہم نے فاتح کے اندر درخواست کی ہے دن جنفراتل ہمیں راہ راست پر چلا اللہ نے باقارہ میں فرمایا زال کل کتاب و لارے بسی یہ حدل نل مستقین احدینا حدل ہم نے ہدایت کا مطالبہ کیا اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے یہ ہدا ہے اس کو پڑھو اور اسے قبول کرو سینے سے لگاؤ یہ سارے کی ساری ہدا ہے سمجھیے بات یہ رب مانوی ہے پہلا کہ ہم نے مطالبہ کیا دن اصرات المستقیم کے ذریعے کہ اللہ نے راہ راست پر قائم رکھ اللہ نے فرمایا کل کتاب ہو حدل المستقیم یہ کتاب ہے جو ہدا ہے اس پر عمل کرو اس کو قبول کرو ہدایت حاصل ہو جائے گی سمجھ رہے ہو جی؟ دوسرا رب امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے آخر کے اندر تین جماعتوں کا ذکر ہے کتنی جماعتوں کا پہلی جماعت اللہ دینا ان امتا دوسری جماعت غیر المغوب علیہم تیسری جماعت والین اللہ دینا ان امتا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو زہرن باطلاً مان لیا اور ان کو مومن کہا گیا اور ان پر اللہ کا انعام ہوا یعنی یہ مومنین کی جماعت ہے کن کی جماعت ہے بالفاظ دیگر متقین کی جماعت ہے کس کی جماعت ہے وہ متقین المحضوب علیہم اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا باطن بھی خراب تھا یعنی ان کے تمام عقائد غلط تھے اور ان کا ظاہر بھی خراب تھا باطن بھی خراب تھا اور ظاہر بھی یہود مراد تھے نا پیچھے کرایا تھا باطن بھی خراب اور باہر بھی خراب تھا یہ جماعت ہے کفار کی اس کا نام کیا ہے کفار کی جماعت تیسری جماعت ذکر ہے ازوالین یہ وہ لوگ ہیں جن کا باطن تو خراب ہے لیکن ظاہراً کچھ اعمال درست ہے ظاہراً کچھ اعمال درست ہیں وہ پیچھے میں نے نسارا میں نے یہ بطور مثال ہے فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین کی جماعت ہے کون سی جماعت ہے جو ان کا اندر خراب ہے اوپر کچھ کچھ ان کا چاہے اچھا ہے منافق وہی ہوتا ہے نا جو اندر سے عقیدہ غلط اوپر سے دعویٰ درست تو فاتحہ کے اندر کتنی جماعتیں مذکور ہیں اہم میں تھا وہاں اجمال تھا یہاں تفصیل ہے سمجھ رہے ہو آگے ان لدین کفر خزاء علیہم سے عذاب عظیم تک یہ المغضوب علیہم کا ذکر ہے جن کا اندر بھی خراب ہے اوپر بھی خراب ہے یا مغزوب علیہم کی جماعت دوسرے نمبر پر وہاں تھی جہاں بھی دوسرے نمبر پر مجبور ہے آگے و من یقول آمنا امنا بلاہ وومل آخر سے تیسری جماعت کا ذکر ہے مناسقین کا او یا بزرگ تک چلا گیا یہ اوالین کا ذکر ہے فاتحہ کے اندر اجمالن ان کا ذکر تھا جہاں ان کی چاہے تفصیل آ گئی ہے بات سمجھ یہ دوسرا رابطہ امام رادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جن تین جماعتوں کا ذکر فاتحہ کے آخر میں اجمالن تھا انہی تینوں جماعتوں کا ذکر رب کی ابتدا کے اندر بات کتنے ربط ہو گئے دو مانوی اس میں ملا کر کتنے ہو گئے تین چوتھا عرض کر رہا ہوں تیسرا نمبر ہے اس کا مانوی کا باقارہ کے اندر فرمایا فاتحہ میں فرمایا یا کنا بولو ساری باتیں صرف اللہ کی ہیں اور کسی کی اور استعانت اور مدد اور پکار بھی اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں ہے اب اسی دعوے کو سورہ باقارہ کے اندر تین جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے کتنی جگہوں پر سب سے پہلی جگہ رقو نمبر دو کھولو عین کو پر جہاں دو لکھا ہے ہائن کے اوپر جہاں دو لکھا ہے یا ربکم الذی خالہ والذین ہائن کے اوپر جہاں دو لکھا ہے یہ جی، پہلی جگہ یہ ہے آگے کھولو رقو نمبر انیس کھولو ہائن کے اوپر جہاں انیس لکھا ہے دوا اپنا ہاں؟ انیس جہاں نا عین کے اوپر و علاحکم الحم واہدن صفحہ نمبر تینتیس ہے بالکل ابتدا صفحہ شروع ہو رہا ہے صفحہ تینتیس ہے ولاحکم اللہ واحدن اللہ اللہ اللہ الرحمن الرحیم کھول لیا آگے چل کر رسول کھولو تل کر رسول بالکل پہلے پہلا پہلا صفحہ ہے تل کر رسول کا تل کر رسول کا پہلا صفحہ ہے صفحہ نمبر و ہفت تل رسول تلکر رسل فض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا فیول سنت ولا وال سمجھیے بات اب میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا فاتحہ کے اندر یا جو موجود ہے فاتحہ کا مرکزی مسئلہ ہے کل پڑا ہے سروہا ہا بہل کالے نا یہ دعویٰ جو ہے سورہ باقارہ کے اندر کتنی جگہوں پر مذکور ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہود کے اندر اور مشرقین عرب کے اندر تین طرح کا شرک رائج تھا کتنی طرح کا پہلا شرط تو یہ تھا کہ وہ بزرگوں کو ولیوں کو نبیوں کو مشکل کشا حاجت روا عالم الغیب سمجھ کر غیبانہ حاجات میں ان کو پکارتے تھے کیا کرتے تھے پکارتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے ان کی منتیں دیتے تھے ان کو سیدھے کرتے تھے سمجھا سی یہ کام کیا کرتے تھے سمجھ رہے ہو یعنی شرک فی تصرف اور شرک فل علم اور شرک فل ندا یہ کیا کرتے تھے اور نمبر دو شرک ان کے اندر یہ مروج تھا کہ وہ لوگ ان بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی منتیں دیتے تھے کیا کرتے تھے منتیں دیتے مال مویشی تھے پڑے و مسرلا کے اندر جالو للہ ہے زارا میرا شرط والانعام میں کتنی قسم ہو گیا شرک دو تیسرا ان کے اندر شرک یہ رائج تھا کہ وہ اپنے ان بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ جو کام یہ خود نہیں کر سکتے خدا کو سفارش کر کے زوری زور زوری دور شفاعت قہریہ کے قائل تھے خلاصہ یہ کہ ان کے اندر تین طرح کا شرک مرم تھا کتنی طرح کا ایک عبادت کرنا اور پکارنا اور دوسرا منت منوتی دینا اور تیسرا شفاعت قہریہ سمجھنا پہلی جگہ یا جو سعودی سو مزور کے اندر اللہ نے فرمایا خبردار پکار کے لط اور عبادت کے لئے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے اس لیے سب اسی کی باتیں کرو یہ دعویٰ پیش کر کے اس کے بعد اللہ بھی کم اللہ امن قبل کم دلائل اقلیہ کے ساتھ اس دعوے کو مبرہن اور ثابت کیا گیا دلائل اقلیہ دے کر اس دعوے کو وہ برہن کیا گیا اور خارج کیا گیا پکا کیا گیا اس کے بعد دوسری جگہ آئی و حکم اللہ واحد جہاں اللہ پاک نے فرمایا خبردار منت منوتی نظر نیاز کے لائق بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے مسئلہ بیان کیا کہ معبود ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے منت منوتی کے وہ یہ اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد آگے متصل ان نفی خلقی کی اولا ہے نا جی؟ اس کے ساتھ دلائل اقلی دے کر نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو ثابت فرمایا اور واضح فرمایا ہے سمجھا سی نفی خلف استعمال وقت میری طرف دیکھو اوپر دیکھو دوسری جگہ پر تردید فرمائی شرک فعلی کی کس کی تردید کی ہے پارے پیچھے تفصیل گزار آئی تیسری جگہ جب آئی اللہ الا اللہ اللہ فرمایا معبود برحق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے مندی یشفا عند اللہ اس کے دربار میں شفیع قہری بھی کوئی نہیں ہے اب خلاصہ کیا نکلا کہ یا کریا کنستین والے مسئلے کو سورہ باقارہ کے اندر تین جگہوں پر ذکر کیا گیا ہر جگہ پر مختلف مقصد ہے پہلی جگہ پر شرک دعائے والی عبادت کی نفی مقصود ہے دوسری جگہ پر شرک فیلی کی نفی مقصود ہے اور تیسری جگہ پر شفاعت قہریہ کی نفی مقصود ہے تین جگہ پر اس مسئلے کو ذکر کیا گیا اور ہر مقصد ہر جگہ پر جو وہ مقصد جدا ہے اور اس کو دلائل اقلیت کے ساتھ واضح کیا گیا ہے بات سمجھ رہی ہے یہ تیسرا ربط ہو گیا مانوی اور چوتھا ربط ہو گیا کل کل کتنے ربط ہو گئے چار ایک اسمی اور تین مانوی یہ بات روبو لکھا ہے جہاں اروبو دوسرے پارے کا اربو جہاں لکھا ہے نا کا اربو اس کے بعد دیکھو تین ایتیں بعد بلکہ ایک ہی آیت وہی چل رہی ہے ارائے الدین ندین و قوب ادا ہوم المست ہے سفا نمبر چھتیس اسی و شش چھتیس سفا درمیان صفحے میں کھڑا ہے الا الدین صدقوا جاپو الاع دیکھ لیا سب نے دیکھ لیا سارے جب تک نہیں دیکھو گے آگے نہیں چلیں گے سفا نمبر چھتیس مل گیا ہے جی بتا دو نا ساتھیوں کو سواب ہوتا ہے اڑائے کا حمل مستقون تک حضرت سورہ باقارہ کا حصہ ہے اولا ہے کیا ہے پہلا حصہ اور یادین آمن کتب والے کمر کو ساس قتلا سے حصہ ثانیہ شروع ہوتا ہے آخر سورہ بتا تک تھا بات سمجھیے اچھا یہاں ہاتھ رکھو اور رقو نمبر پندرہ کھولو پیچھے آ جاؤ پہلے پارے کا آخر ہے رقو نمبر پندرہ ہے یہاں ہاتھ رکھنا اس جگہ کو گم نہیں کرنا آج بتا رہا ہوں تمہیں آیت نمبر ایک سو تیئیس جب سب دو دوستوں سے ایک سو تیئیس آیت نظر آئی ہے جی ولا شفا تم ولا ہوں فرون نظر آ گیا ہے جی سب کو مل گیا ہے جی ہاں ملا ہے کہاں ہے یہ کھڑا ہے یہاں دیکھو ایک ورق ادھر کرو ایک ورق ادھر مل گیا تمہیں ویسے تلا ابراہیم اور بہو ذرا میری طرف دیکھو یہ جگہیں یہاں رہے اور میری طرف دیکھو سمجھ لو پھر اندر منتقل کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ ابتدا سے شروع ہوتا ہے رقو نمبر بائیس تک چلا گیا وہ اولا کومل متقون تک اور حصہ ثانیہ شروع ہوا یا یادین عمر سے آخر سورت تک حصہ اولا کے اندر تین چیزیں آئیں گی کتنی چیزیں آئیں گی سب سے پہلے الاسلام میم ذالت الکتابوں سے تمہید شروع ہوگی کیا آئے گی کہاں تک یا یونا سو بدو تک رقو نمبر دو تک تمہید کے اندر دو باتیں آئیں گی کتنی باتیں آئیں گی دو پہلی بات جس ہدایت کا تم نے اہدنا کے ذریعے مطالبہ کیا ہے وہ ہدایت الکتاب ذالق الکتاب ذالت حدل المتقین یہ چیز موجود ہے دوسری چیز تمہید کے اندر کیا آئے گی اس کتاب اور ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے لحاظ سے تین جماعتیں پیدا ہوئیں ان تین جماعتوں کا ذکر آئے گا تمہید کے اندر کتنی باتیں آئیں گی دو پہلی بات کہ جس ہدایت کا تم نے مطالبہ کیا ہے جو ہدایت تم نے مانگی ہے وہ کل کتاب ہو لارا بفی جملہ محترد ہے گا کل کتاب ہو حدل متقین جو کتاب موجود ہے ہدا اس پر عمل کرو دوسری چیز کہ اس ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے لحاظ سے کتنی جماعتیں پیدا ہوئی متقین کافرین منافقین اس کا ذکر تفصیلی آئے گا میں انشاءاللہ شاء کروں گا اس ہدایت نامے کو رد کرنے اور قبول کرنے کے لحاظ سے کتنی جماعتیں پیدا ہوئی تین متقین کافرین اور منافقین ان کا ذکر آئے گا تمہید کے اندر تفصیلی طور پر اس کے بعد یا جو ہم سو بدو سے مقصود شروع ہو جائے گا کیا شروع ہو جائے گا مقصود شروع ہو جائے گا یا جو ہم سو بدو سے لے کر رقو نمبر پندرہ بلا ہم ظلم خرون بلا ہم جہاں تک جو ہے جناب یہ ذکر ہوگا توحید کا کس کا ذکر ہوگا اور اس کے متعلقات کا ذکر آئے گا توحید کا اور اس کے متعلقات کا اور سزم تلا ابراہیم عربہ سے او حصہ اولا کے اختتام تک یہ بیان ہوگا رسالت اور اس کے متعلقات کا کیا سمجھ رہے ہو حصہ اولا کے اندر کتنی چیزیں ہیں تین پہلی آئے گی تمہید پھر یا جو ہے سو بدو سے مقصود شروع ہوگا یا جو ہے سو بدو سے رقو نمبر پندرہ بلاحم سرون تک یہ پہلا مضمون ہے مضمون مضمون توحید اور اس کے متعلقات اس کے بعد ویزب طلا ابراہیم اربہ سے لے کر حصہ اولا کے آخر میں اولا کو مستقون تک یہ مضمون ثانی آئے گا رسالت کون سا مضمون آئے گا اور اس کے متعلقات آئیں گے گویا حصہ اولا کا پہلا مضمون ہے لا الہ الا اللہ اور حصہ اولا کا دوسرا مضمون ہے محمد الرسول اللہ حصہ اولا کا پہلا مضمون ہے لا الہ الا اللہ توحید اور اس کے متعلقات اور حصہ ثانیہ کا حصہ اولا کا دوسرا مضمون کیا ہے محمد الرسول اللہ رسالت اور اس کے متعلقات اب آب جاج الدین امن حصہ ثانیہ جب شروع ہوگا تو اس کے مقصودی مضمون دو ہیں اس کے مقصودی مضمون کتنی ہیں جہاد کرو اور انفاق کرو جہاد کرو اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں مال لیکن جہاد و انصاف کے لیے تنظیم اور نظم و ضبط کی ضرورت ہے تو اس لیے ساتھ ساتھ امور انتظامیہ بھی بیان فرمائے کیا بیان فرمائے امور انتظامیہ طلاق کے مسائل نکاح کے مسائل عزت کے مسائل وغیرہ وغیرہ امور انتظامیہ بیان فرمائے اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا بعض کا تباہی پر گراں ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ امور مسلحہ بھی ذکر فرمائے نماز روزہ اور حج اصطلاحات جن ساتھیوں نے پڑھی ہیں انہوں نے پڑھ لیا تھا اصطلاحات کے اندر کہ اللہ پاک امور مسلحہ کا ذکر کرتا ہے تو ان پر عمل کرنے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے یاد ہے بات سمجھ گئی ہے اصل مضمون دو ہے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ لیکن جہاد اور انفاق کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے اس لیے امور انتظامیہ بیان فرمائے اور امور انتظامیہ پر عمل کرنے کے لیے امور مصلحہ ذکر فرمائے سمجھ رہے ہو اب مضمون تو ہو گئے چار جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ امور انتظامیہ امور مسلحہ لیکن امور انتظامیہ اور مسلحہ یہ تبان ہیں اصل دو مضمون ہیں جہاد فی سبیل اللہ اور انصاف فی سبیل اللہ اب خلاصہ کیا ہوا ساری صورت کا خلاصہ یہ ہوا لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معتقد بنو کیا کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معتقد بنو اور جو معتقد نہیں بنتے تو آپس میں منظم ہو کر ان کے ساتھ جہاد کرو ساری سورہ بقرہ کا خلاصہ کیا نکلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کیا بنو متقد بنو اور جو لوگ اس کا اعتقاد نہیں رکھتے جی گڑبڑ کرتے ہیں تو آپس میں منظم ہو وہ مال خرچ کرو جان خرچ کرو اور ان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو پہلا حصہ کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمجھا پہلے مضمون لا الہ الا اللہ دوسرا مضمون محمد الرسول اللہ اور دوسرے حصے کے مرکزی مضمون دو ہیں ایک جہاد فی سبیل اللہ ایک انفاق فی سبیل اللہ لیکن جہاد اور انصاف کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے تو امور انتظامیہ ذکر فرمائے اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان بنانے کے لیے امور مسلحہ ذکر فرمائے تو بظاہر کتنی مضمون ہیں چار جہاد فی سبیل اللہ انصاف فی سبیل اللہ امور انتظامیہ اور امور مسلحہ لیکن امور انتظامیہ اور مسلحہ جو ہیں یہ تبان ہیں اصلی مضمون دو ہے جہاد فی سبیل اللہ اور انصاف فی سبیل اللہ بات سمجھیے کل حصہ کتنی ہے دو پہلے حصے میں کتنی چیزیں ہیں تین پہلے آئے گی تمہید تمہید میں دو باتیں آئیں گی کہ جو جو ہدایت تم نے مانگی ہے وہ تمہیں کہاں سے ملے گی ذارے الکتاب کتاب دوسری بات اس ہدایت نامے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے لیے آتے جو تین جماعتیں پیدا ہوئی کون کون سی مومنین کافرین منافقین ان کا ذکر آئے گا تمہید ختم ہوگی جب تو یا یاسو بدو سے مقصود شروع ہو جائے گا کہ عبادتوں کے لئے پکار کرے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے یہ مضمون چلا جائے گا کہاں تک بلا ہم جن تک یہ مضمون سارا توحید کا اور اس کے متعلقات کا مضمون آئے گا ابراہیم رب سے حصہ ول کا دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے مضمون رسالت یہ محمد الرسول اللہ ہے رسالت اور اس کے متعلقات او اللہ قبل تک الدین آمنو سے پھر حصہ ثانیہ شروع ہوگا حصہ ثانیہ کے دو مضمون ہیں جہاد کی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ لیکن جہاد و انفاق کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے اس لیے امور انتظامیہ درمیان میں بیان فرمائے گئے اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان بنانے کے لیے امور مسلح ذکر کیے گئے تو بظاہر حصہ ثانیہ میں چار مضمون ہیں حقیقت کتنی ہیں دو مضمون ہیں بات سمجھے اب آ جاؤ سے بسم اللہ الفلامیم یہ حامی میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ الفلامی میں سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر عرض کروں گا آج یہ سمجھ لو مسئلہ تفصیل کے ساتھ ان حروف کو حضرت کہا جاتا ہے حروف مقطعات کیا کہا جاتا ہے حروف مقطعات مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں اب یہ الفلام لکھا ہوا تو اس کو علم نہیں پڑھتے علم بلکہ کیا پڑھتے ہیں الف لام میم ہر ایک کو الگ الگ پڑھتے ہیں اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے حروف مقطعات پورے پرانے پاک کے اندر انیس صورتوں کی ابتدا کے اندر یہ کالمات آئے ہیں کتنی صورتیں انیس صورتوں کی ابتدا کے اندر یہ کالمات آئے ہیں سمجھا بیگابی شریف جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے تفصیل پال لی ہے میں جہاں تشریح عرض کر رہا ہوں ذرا سمجھ لو پرانے پاپ کی جو آیات اور پرانے پاپ کے جو کالمات ہیں وہ دو قسم ہیں کتنی قسم ہیں دو قسم ہیں نمبر اول محکم کیا کہہ رہا ہوں محکم اور نمبر دو متشابہ محکمات کہو محکم کہو ایک ہی چیز ہے نمبر اول محکم اور نمبر دو متشابہ محکم کس کو کہتے ہیں محکم کہتے ہیں معلوم المعنی والمراد محکم کس کو کہتے ہیں معلوم المانا بل مراد جس کا معنی بھی معلوم ہو مراد بھی معلوم ہو جس طرح اللہ فرماتے ہیں عقیم مستلاطا نماز قائم کرو اب عقیم مستلاطا کا معنی بھی ہمیں معلوم ہے اور اس کی مراد بھی معلوم ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ ہے محکم جو معلوم المانا بل مراد ہے دوسرا قسم ہے حضرت اس کو کہتے ہیں متشابہ کیا کہتے ہیں متشابہ متشابہ کے پھر دو قسم ہیں پہلا قسم ہے معلوم المانا مجہول المراد کیا کہہ رہا ہوں معلوم المانا مجہول المراد جن کا معنی تو معلوم ہوگے لیکن مراد معلوم نہ ہوگے جس طرح پرانے پاک کے اندر آیا ہے ید اللہ چلا گیا ہے اب ید اللہ کا معنی تو ہمیں آتا ہے اللہ کا ہاتھ اس کا معنی کیا ہے وجہ اللہ کا معنی اللہ کا چہرہ اور منہ لیکن مراد کیا ہے اس سے اس کی مراد معلوم نہیں ہے اس کی مراد معلوم نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے یہ جو آیات ہیں معلوم المانا مجہول المراد ان کے بارے میں علماء کے دو پیسے ہیں کتنی پیسے ہیں ایک پیسہ ہے متقدمین کا متقدمین کے اندر تمام صحابہ کرام تمام تابعین تبا تابعین اور ائمہ اربا اور ائمہ ثلاثہ ائمہ اربا ائمہ اربا امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد رحم اللہ اور ائمہ ثلاثہ امام علیفہ امام یوسف امام محمد رحم اللہ یہ متقدمین ہے متقدمین علماء کرام اور دوسرا طائفہ ہے متاخرین کا وہ ائمہ ثلاثہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں تبا تابعین کے بعد یہ کیا ہے متاخرین کتنی طرح ہیں متقدمین اور متقدمین جو ہیں صحابہ کرام تابعین تبا تابعین طابین وغیرہ ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے ید اللہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ ہے اللہ کا چہرہ اور منہ ہے باقی اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ کے حوالے ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوتے نہ ہم کھوج کرید کرتے ہیں سمجھا کہ حقیقت کیا ہے مراد کیا ہے بس المان و سمت تفویض المان و سمت تفویض و نو مینو میں ہی بلا نہ تعلق ہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بھی ہے ہمارا ایمان ہے کہ وجہ اللہ بھی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ کے حوالے ہے بس اللہ خود ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوتے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرا عقیدہ پتھر کی لکیر کی طرح یہی ہے المان ہو تم تفرید ہو بھائی ہمارا ایمان ہے اللہ ہے جد اللہ ہے باقی اس کی حقیقت ہم جانتے نہیں یہ اللہ کے حوالے ہے سمجھ رہے ہو دوسرا طرفہ کون سا ہے متاخرین کا متاثرین جو ہیں انہوں نے پھر اس کے اندر تعویلات کی ہیں کہ ید اللہ سے مراد قوت ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی ہر ہر موقع پر مناسب اس کے تعویل کی ہے سمجھ رہے ہو لیکن یہ بھی یاد کر لو کہ متاثرین نے جو تعویل کی ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس تعویل کو خدا کی مراد نہیں کہا جا سکتا سمجھ رہے ہو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی مراد یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی مراد وہ ہے جو نہ یہ نہیں کہا جا سکتا بس انہوں نے اپنے طور پر ایک تعویل نکالی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے اللہ کی مراد کیا ہے اس کے بارے میں اب تک بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا مراد لیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے انہوں نے متاثرین علماء کرام نے تعویلات کی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے متقدمین حضرات فرماتے ہیں کہ تم جو تعویل کرتے ہو ممکن ہے یہ جد اللہ اللہ کی صفت ہوئے وجہ اللہ اللہ کی کیا ہوئے صفت ہوئے پھر تم اس کے اندر کس طرح تعویل کر رہے ہو بارہ متقدمین تعویل کے قائل نہیں ہے بلکہ تعویل کو حرام سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہاں متقدمین فرماتے ہیں تعویل حرام ہے اس کے اندر متاثرین علماء کرام جب کہ متضرہ کی طرف سے سوالات وارد ہوئے تو پھر متاثرین نے اس کی تعویلات کی ہیں متقدمین کو کہتے ہیں مفوضہ کیا کہتے ہیں مفوضہ یہ مفوضہ طائفہ ہے جو تفویض کا قائل ہے کہ اللہ کے حوالے ہے اس کا علم ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے اور متاخرین کو کہا جاتا ہے معویلا یہ تعویل کرنے والا فرقہ ہے جنہوں نے اس کے اندر تعویل کی ہے بات سمجھیے تھی بھی دوسرا قسم متشابہ کا ہے مجہول المانا مجہول المراد مجہول المانا مجہول المراد وہ کالمات جن کا معنی بھی مجہول ہے اور ان کی مراد بھی مجہول ہے نہ ان کا معنی معلوم ہے نہ ان کی مراد معلوم ہے اس سے مراد یہ حروف مقطعات ہیں یہ جو صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں یہ ایسے کالمات ہیں کہ جن کا نہ تو معنی معلوم ہے اور نہ ان کا ان کی مراد معلوم ہے ضرور اللہ کے ہاں ان کی مراد ضرور ہے کوئی نہ کوئی یہ بے مراد کالمات نہیں ہے یوں محمد لفظ نہیں آئے ضرور ان کی کوئی نہ کوئی مراد ہے باقی وہ کیا ہے وہ نہ مانا معلوم ہے اور نہ سن لو بات حتیٰ کہ کسی پیغمبر کو بھی معلوم نہیں ہے حتیٰ کہ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے ہاں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں کیا ہیں اسرار اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے راز ہیں جو اس نے اپنی کتاب کے اندر رکھے ہیں ان کا علم سوائے اللہ کے اور کسی نبی مرسل کو کسی ملک مقرب کو کسی کو بھی اس کا علم نہیں بات سمجھ خلفائے اربا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کرام اور جمہور ائمہ سے یہی کچھ منقول ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان ان کالمات کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ مراد معلوم ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے سمجھا سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے بات سمجھ یہ دو قسم ہو گئے محکم اور متشابہ قرآن پاک میں آیا ہے سورہ آل عمران کے اندر یہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ اندر الکتاب امن ہو آیا تم محکمات ہننا امن کتابیں اوکھارو متشاب ہاتھ اس پرانے پاک کی آیات دو قسمیں کچھ محکم کچھ متشابہ محکم جو ہے یہ امن کتاب ہے اصل کتاب وہی ہے لیکن جو لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں تو امن نبی رفیع قلوب ہم بیب الفیت تب محتشاب وہ محکم کے پیچھے نہیں لگیں گے وہ کس کے پیچھے لگیں گے متشادے کے پیچھے لا عالم منفی سماوات کے الغیب الا اللہ نہیں پڑھیں گے وہ پڑھیں گے عالم الغب فلاج والا غیب احدا اللہ ارتضام رسول ہے یہ پڑھیں گے وہ جن لوگوں کے دل کے اندر ٹیڑھاپن ہے وہ کبھی محکم محکم نہیں پڑھتے وہ کیا پڑھتے ہیں متشابہ لیکن کیوں پڑھتے ہیں ابتغاء تعویل ہی جی ابتغاء فطنت ابتغاء تعویل ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ابتغاء ال بولو تو صحیح ابتغاء فطنت ابتغاء تعویل ہی جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پانا ہے وہ محکم کے پیچھے کبھی نہیں چلیں گے وہ کہاں چلیں گے کیا پڑھیں گے متشابہ لیکن کیوں پڑھیں گے ابتقال فطرت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط مطلب لیں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے نبی علیہ السلاۃ و تسلیم نے فرمایا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ لوگ متشابہات پڑھ رہے ہیں تو سمجھو یہ وہی لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے لیا ہے فی کلو بہن یہ وہی ضائع والے لوگ ہیں سمجھیے بات اب زبردست سوال ہوتا ہے کہ حروف مقطع آپ جو ہیں یہ الفلا نیم وغیرہ جب ان کا مطلب کسی کو معلوم نہیں نہ معنی معلوم ہے نہ مراد معلوم ہے تو میں ان کو قرآن پاک میں نازل کرنے کا معنی قرآن پاک میں ان کو کیوں نازل کیا جب قرآن پاک تو آیا ہے حدل الناس لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے آیا ہے تو یہاں کیوں ان کو نازل کیا گیا جب نہ ان کا معنی معلوم ہے نہ مراد معلوم ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب سے پہلے تمہید ہے تمہید یہ ہے کہ جس طرح احکامات الہیہ دو قسم ہیں کتنی قسم ہیں ایک قسم وہ ہیں احکامات کا جن کی حقیقت اور جن کا مقصد ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کا یہ فائدہ ہے جس طرح نماز ہے کہ نماز پڑھنے میں کیا کیا فوائد ہیں وضو کرنے میں کیا کیا فوائد ہیں رضا الہی کے علاوہ دنیا کی بات ہے سمجھا اسی طرح زکات دینے کا کیا فائدہ ہے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے سمجھا نا سر یہ ایسے ایسے احکامات ہیں جن کی لم اور حقیقت اور اصل علت انسان کو معلوم ہو گئی ہے اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کی لم اور حقیقت انسان کو معلوم نہیں ہے مثلا صفا مروہ کے درمیان سائز کرنا اب اصل میں تو سائز کی ہے بی بی حاجرہ علیہ حسلات و سلام نے اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی اللہ نے ہمیں بھی فرما دیا تم بھی سائز کرو بھئی ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا اس کی کوئی حقیقت آج تک معلوم نہ ہو سکی تو کچھ احکامات وہ ہیں جن کی لم اور حقیقت ہمیں معلوم کچھ احکام وہ ہیں جن کی حقیقت ہمیں معلوم ہے اور کچھ احکام وہ ہیں جن کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام جو ہے یہ بھی کتنی قسم ہے ایک قسم وہ ہے جس کی مراد ہمیں معلوم ہے اور ایک قسم وہ ہے جس کی مراد ہمیں معلوم کیوں میرے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کا امتحان لیا ہے کیا لیا ہے کیونکہ وہ احکامات جن کی علت اور جن کی لم انسان کو معلوم ہو گئی ان احکام پر عمل کرنا آسان ہے کیا ہے چونکہ انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ کام کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا یہ کام کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنے تمے اور فائدے کی خاطر وہ کام کرے گا امتحان تو تب ہے کہ انسان کو اس حکم کی علت معلوم نہ ہوگے اور عمل کرے سمجھ رہے ہو اس حکم کی علت معلوم نہ ہو اور عمل کرے یہ ہے اصل امتحان یہ ہے اصل تابے داری اور فرما برداری کے باوجود